پہلا انعام کیا تھا خلقت والا کون تھا خلقت والا سے پیدا فرمایا یہ دوسرا انعام ہے وہ ذات پاک جس نے سکھلایا ہے سمجھا بال قلم ساتھ قلم کے قلم کے ساتھ لکھنا جس نے سکھایا ہے ہم تو رات دن لکھ رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھا دیا ہے کہ انسان لکھ لکھ کر رہتی دنیا تک اپنے فیوز چھوڑ جاتا ہے دیکھو جی کئی مفسرین ہیں جن کو آٹھ سو سال گزر چکے ہیں بازو کو دس سو سال ہزار ہزار سال گزر چکا ہے لیکن ان کے افادات جو ہے وہ اب تک بھی دنیا کے اندر موجود ہیں یہ قلم کی برکت ہے نا جی اگر قلم نہ ہوتی تو ان کے افادات ختم ہو جاتے قلم کے ذریعے انہوں نے لکھ کر دنیا میں چھوڑ دیا جی تو اب تک باوجود صدیوں گزرنے کے ان کے افادات اور ان کے علوم اب تک دنیا کے اندر باقی ہیں تو یہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ قلم کے ساتھ میں جو ہے وہ کیسے سکھا دیا ہے اللہ ماں وہ ذات پاک جس نے سکھلا دیا ساتھ قلم کے علم الانسان عالم عالم انعام سالے سے سکھایا انسان کو بلا قلم بلا قلم لکھا یہاں ہاں سکھایا انسان کو بلا قلم وہ وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں سکھائی ہے وہ دو قسم ہیں کتنی یہ مکتوبات اور ملفوظات مکتوبات اور ملفوظات کچھ مکتوبات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کچھ غیر مکتوب ہیں یعنی ملفوظ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے قلم کے ساتھ بھی سکھایا اور بغیر قلم کے بھی سکھایا یعنی کچھ چیزیں ملفوظات ہیں کچھ چیزیں مکتوبات ہیں سمجھا سکھایا انسان کو وہ وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا غالی کہتے ہیں کہ انسان جو مارفا ہے معرف بلام ہے سمجھا اور اس سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے حضرت کو سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے لہٰذا ماپوان ماجنوں کا آ دیا سمجھا نا سر جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد مطلق انسان ہے بولو تو بھائی کیا مراد ہے کیوں اللہ پاک اپنے وہ انعامات ذکر کر رہا ہے جو پورے انسان پر ہے پیدائش کا ذکر فرمایا اس کے بعد کس کا ذکر فرمایا تعلیم کا ذکر فرمایا ہے اور اگر تم زور بھی لگاؤ قانون کل انمال انعمال جو سرجو پر تم نے پڑھا ہے کہ مارفے کا یاد ہے جب مارفا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا کیا ہوتا ہے آئین ہوتا ہے تو اگر ایسا ہے کہ علی انسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے آگے کھڑا ہے کلّا کل ریت لجا پھر ال انسان دوسرا جو ہے اس سے پہلا انسان مراد ہوگا چونکہ مارفے کا یاد ہے جب مارفا ہوتا ہے تو دوسرا پہلے کا آئن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام لجا حالانکہ یہ تو کہنے ہی کفر ہے کچھ سمجھ رہے ہو اگر تم پہلے انسان سے مراد نبی علیہ السلام لیتے ہو تو مارسے کا اگر جب مارسا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا کیا ہوتا ہے عین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلّ انسان کے اندر وہی پہلا انسان مراد ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ لجت واہ حالانکہ نبی علیہ السلام تو اس بات سے بالکل پاک ہے تو سمجھ رہے ہو ہوجت واہ حضرت تھی باقی آیات بعد میں آئیں چونکہ ابو جہل کا قصہ آ رہا ہے اور یہ بہت بات کی بات ہے کلّا انسان یہ شکوا ہے چاہے انسان کی اللہ شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو میری یہ نعمتیں ہیں کہ میں نے سارا جہان پیدا کیا خود انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی لیکن انسان حد سے حد انسانیت سے نکل رہا ہے کلّا پکی بات ہے یہ حضرت کلّا ہے پکی بات ہے لکھا ہے باوجود ہاں، اچھا, اچھا، ان انسان پکی بات ہے بے شک انسان <clears throat> لجا البتہ نکل جاتا ہے حد انسانیت سے وہ حد انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے حضرت اندر انسان پر لکھا ہوا ہے کل تم نے پڑھا ہے ول کے اندر بیان مرد سباب مرد اور پڑھا ہے نہیں پڑھا اب یہاں کیا لکھا ہے بیان مرد جو سبب ہے حرمان عن القرآن قرآن کا بیان مرد جو سبب ہے حرمان انل قرآن کا وہ بیماری جو قرآن سے محروم ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے بے شک انسان کافر لذت البتہ حد انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے ارآنا یہ سبب مرض ہے کیا ہے اور ان سے پہلے با مقدر ہے بس سبب اس بات کہ دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ اس تغنا وہ بے پرواہ ہو گیا ابنائے جنس سے جس سے ابنائے جنس سے اپنے ہم جنس لوگوں سے وہ بے پرواہ ہو گیا یعنی جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اس آ جاتا ہے ضرورت نہیں رہتی تو پھر انسان حد انسانیت سے بھی نکلنے لگ جاتا ہے بے شک انسان البتہ حد انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے کافی انسان دس بد اس بات کے سے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کہ وہ بے پرواہ ہو گیا کس سے ابنائے جنس سے رب کا حضرت علاج ہے مار دین چاہے اس کا علاج ہے اے انسان یہ تیرا فخر کرنا یہ تیرا حد سے نکلنا فضول اور غلط ہے کیوں اس لیے کہ تم نے بالآخر مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اپنے ہر ہر قول اور ہر ہر فیل کا نے حساب دینا ہے اس لیے یہ بات سوچ اور سغیان ختم کر اور اطاعت کے اندر آ جا ان رب کا لکھا ہے حالانکہ یہ حماقت ہے حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو ان رب کا کے اوپر جگہ پڑی ہے حالانکہ یہ حماقت ہے حالانکہ یہ حماقت ہے حالانکہ یہ منافقت ہے کیوں اس لیے کہ ان الا رب کا بے شک صرف تیرے پروردگار کی طرف ہے الرجع رجوع واپس جانا پھر استغنا کاہے کی بولو صحیح بولو صحیح پھر استغنا کاہے کی سمجھے گی ارعیت الذی ینہا عبدا اذا صلا زجر برائے ابو جہل ہے مصر حدیث میں آیا ہے ابو جہل بےمان نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اب اگر وہ مسجد حرام کے اندر آیا تو میں اس کو قتل کروں گا یا دھمکی دی کہ میں ایسا ایسا کروں گا اللہ نبی علیہ السلام کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بےمان حضرت کے قریب جانے لگا مارنے کے لیے ایزا دینے کے لیے قریب آیا اور پھر دھاگ جھار فریاد کرتے ہوئے بابا کر تو بھاگ دیا پیچھے اس کے ساتھ کیا ہوا تجھے کیا ہوا کہنے لگا مجھے آگ کی خندق معلوم ہوئی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک گڑھا آگ کا زبردست آگ جل رہی ہے میں اس میں گرتا تھا اس لیے بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام تسلیم نے بعد میں فرمایا کہ اگر یہ آتا آگے تو فرشتے اس کو برباد کر دیتے تباہ کر دیتے ختم کر دیتے اس کا ذکر ہے یہ لیکن آپ خیال کرو ماں نے کہا جس کی تو نہیں ہے تمہارے اندر خیال کرو بھی جنہا آیا دیکھا ہے تو نے اس انسان کو جو روکتا ہے اب دن ایک بندہ خاص کو اب دن بندہ خاص کو روکتا ہے بھائی کس بات سے روکتا ہے زنا سے قتل سے چوری سے نہ نہ صلاح نماز سے روکتا ہے کس سے روکتا ہے ہاں اذا صلاح اللہ بلکہ وجہ عجب نمبر اول عجب کی پہلی وجہ ہے کہ دیکھو تعجب ہے کہ برائی سے تو بندہ روکے پر یہ نہ مراد نماز سے روکتا ہے اذا صلاح جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ عبد خاص ہے اللہ کا خاص بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ روکتا ہے آ رہا اے کا یہ حضرت نمبر دو مار گیا خیال کرو ذرا آیا دیکھا ہے تو نے بے میں نے نہیں خبر دے ہاں اگر ہوگے وہ کانا کا مرجا بندہ من ہی بندہ وہ بندہ روکا ہوا آبدن ادا صلاح کے اندر جو آبدن ہے نا وہ آب کیا ہے من ہی ہے روکا ہوا سن رہے ہو ہاں روکنے والا جو ہے ابو جہل ہے اور روکا ہوا کون ہے آبدن ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں خبر دے ہاں تم اگر ہو وہ بندہ من ہی علل الحدا پد کا کمال لازمہ نمبر اول جی، کمال لازمہ نمبر اوپر ہدایت کے ہدایت کے اوپر ہوئے او امر بتکوا کمال متعدی یا حکم کرتا ہو وہ دوسروں کو بتکوا ساتھ ڈرنے کے ساتھ ڈرنے کے میرے طرف دیکھو میں دو باتیں سمجھاتا ہوں پہلی بات کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم کے اندر دو کمال پائے جاتے تھے کتنے کمال پائے جاتے تھے ایک لازمی اور ایک متعدی لازمی کمال کیا تھا انسان عال ہدا کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم ہدایت پر تھے پر تھے ہدایت پر ہونا لازمی کمال ہے انسان کے اپنے تک محدود ہے دوسرا کمال حضرت کے اندر متعدی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی امر بھی تکوا کیا کرتے تھے دوسروں کو کیا کرتے تھے امر بھی تکوا تو آپ کے اندر لازمی کمال بھی تھا اور متعدی کمال بھی تھا اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو کمال دو میں سے ایک کمال جس کے اندر پایا جائے اس کو بھی منع نہ کرنا چاہیے تھا تو حضرت کے اندر تو دونوں کمال پائے جاتے ہیں آپ کو تو بدر جائے اولا منانا کرنا چاہیے تھا تو سمجھ یہ بات نہیں ہے ایک آدمی خود نیک ہے تو نیک آدمی کو اچھے آدمی کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے مسجد میں آنے سے روکا جائے مشرق کو چور کو بھائی ایسا ہے نہیں ہے جس بارے آدمی کے بارے میں جو اندیشہ ہو کہ یہ دینی یا دنیا کی خرابی پیدا کرے گا مسجد کا نقصان کرے گا کوئی چیز اتارے گا یا دینی نقصان کرے گا اس کو روکا جائے یا نیک آدمی کو روکا جائے نقصان کرنے والے کو روکا جائے تو اب جب نبی علیہ السلام کے اندر ہدایت والا کمال ہے ایک نمبر دو امر بتقوا والا کمال ہے لازمی بھی ہے متعدی بھی ہے تو حضرت کو تو بدر جائے اولا منع نہ کیا جائے حضرت کے اندر تو دونوں کمال پائے جاتے ہیں <coughs> منع <coughs> آ رہا ہے خبر دو ہاں اگر ہو وہ بندہ من ہی اوپر ہدایت کے او ہمارا تقوا کمال متاثی یا حکم کرتا ہو تقوی کا انکان کو اوپر لکھائے اوپر یا نیچے جو ہاشی کہیں ہوگا یعنی ان دو سفتوں میں ایک ہی کافی تھی یعنی ان دو سفتوں میں سے ایک ہی کافی تھی کہ جائے کہ دونوں اتم طریق پر موجود ہیں دونوں اتم طریق پر موجود ہیں سنو بات بندہ من ہی جو ہے اس میں کمال لازمی بھی ہے اور کمال اور نہ ہی جو ہے روکنے والا اس کا چاہار ہے کہ وہ بےمان مقدب اور متولی ہے مغلی ہے ہاں؟ <coughs> مقدب بھی ہے کہ دین حق کو اور قرآن کو اور توحید کو اس نے جھٹلایا ہے اور اس نے اطاعت خدا و رسول سے منہ موڑا ہوا ہے جس کو روکا جا رہا ہے وہ نیک ہے جو روکنے والا ہے وہ بد ہے بد ہونے کے باوجود نیک کو روک رہا ہے کمال کی بات ہے آ رہا ہے کا یہ تیسرا مقتدی حضرت خبر دے ہاتھوں ان دوا اگر جٹھلاوے وہ روکنے والا سمجھا کس چیز کو جٹھلاوے دین حق کو یہ پہلی اس کی ہے کہ وہ بد عقیدہ ہے بد عقیدہ لکھا ہے نا جی بدف ہے دین حق کو نمبر دو عمل و البط اور منہ موڑتا ہے سے منہ موڑتا ہے اطاعت سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے مقدم بھی ہے متولی بھی ہے سمجھا بھی علم یا علم اب یہ سارا سے لے کر و طلحلہ تک جو ہے نا یہ ساری شرط تھی علم یا علم بے اللہ جزا کے ہے آیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ تبارک مطالعہ دیکھ رہا ہے کس چیز کو اس کے کو اس کی سرکشی کو دیکھ رہا ہے کل یہ تخلیف ہے دنیاوی ہے پکی بات ہے یہ کلّا بھی من حق ہے پکی بات ہے البتہ اگر نہ رکا وہ بندہ کس بات سے اپنی حرکت شنیاہ سے ل نس یہ جمع متکلم کا سیوا ہے کس کا سیدھا ہے خیال یہ اسم نہیں ہے کہ دو تنوین دو زبرے اوپر کھڑی ہوئی ہیں یہ نون کو گول نون لکھنا تھا اس کو اس طرح لکھا گیا ہے یہ لکھنے کا دوسرا طریقہ ہے اس سن رہے ہو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے سمجھا ورنہ یہ کیا تھا یہ گول نون تھا نسا نظر بند کے وزن پر سمجھ رہے ہو اچھا سفا کس کو کہتے ہیں سفا کہتے ہیں حضرت میری طرف دیکھو کسی بندے کے سر کو اور اس کے گرے بان کو اور اس کے سارے کندھوں کو پکڑ کر دوں گا کہ گھسیٹا جائے زور سے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے سفا سمجھ رہے ہو سفا کس کو کہتے ہیں سمجھا پکڑنا اور گھسیٹنا اب مانا جہاں مرادی ہم کریں گے بناسیا البتہ گھسیٹیں گے ہم اس کو بن سیا پکڑیں گے ہم اس کو ساتھ چوٹی کے ناسیا اس کو کہتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں سے بال ہوئے نا بندے کے اور بالوں کو پکڑ لیا جائے اس کو کہا جاتا ہے سفا سمجھا پکڑ کر گھسیٹا جائے البتہ گھسیٹیں گے ہم اس کو سمجھا نیچے لکھا ہوگا جہنم کی طرف کہاں گھسیٹیں گے جہنم کی طرف بن چوٹی کو پکڑ کر ناسیتن کا دیوا وہ چوٹی جو جھوٹی ہے خاطیت بڑی گنہگار ہے فل جد ہو نہ دے یا سمرا ہے نیچے لکھا ہوگا اگر اس کو مجمع کا گھمنڈ ہے اگر اس کو اس کو گھمنڈ ہے جو غرور ہے کہ میری جماعت بہت ہے میرے کارندے بہت ہیں تو پس یہ بلائے نہ دیا ہوں اپنے مجلس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں کو وہ بلائے سند اس زبان یا تھا اگر اس نے ایسا کیا اگر اس نے ایسا کیا تو قریب ہم بھی بلائیں گے زبان یا ملک عذاب کو ملک عذاب کو ہم بلائیں گے یہ مرادی معنی ہے ورنہ زبان کا لغوی معنی ہوتا ہے اور شدید زور سے دھکیلنا کسی کو سمجھا تھی تو وہ چونکہ کا بڑے طاقتور ہے تو دھکیل کر جہنم میں پھینک دیں گے مراد ان قریب ہم بھی بلائیں گے عذاب کو کل پکی بات ہے ہوتے ہو اب لات ہوتے ہو آگے ہے کلّا پیچھے ہے سند اس زبان یا تھا کلّا یہاں کلّا پر وقت کرنا ہے ضرور ہم بھی بلائیں گے ملک آزاد کو یہ پکی بات ہے بس آگے لات ہیں وہ اصول فوج نمبر اول ہے مسجد پر نمبر دو وقت کرے پر نمبر تین یہ تین اصول فوج ہے نہ کہا مان تو اس کا مسجد اور سیدھے کرتا رہے للہ خاص للہ ہاں صرف اللہ کو سیدھے کرتا رہے واقع رہے اور قرب حاصل کر تو قریب ہو جاتا ہوں اللہ پاک کے اس کے اوپر اللہ حلفہ ہے ہاں واقع رہے اور قریب ہو جاتا ہوں اللہ پاک کے اللہ کا قرب حاصل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جس قرآن کے پڑھنے کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے اب اس کی عظمت کا بیان ہے وہ ایسا عظیم الشان ہے کہ جس رات کے اندر اس کا نزول شروع ہوا اس رات کو یہ فضیلت دے دی گئی کہ ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اس رات کی عبادت ایک طرف سمجھا سر اندرنا موضوع صورت سے انا اندن حضرت سورہ حامم دخان کی ابتدا میں عرض کرایا ہوں کہ سنو بات دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ لہرت القدر کو قدر کی رات آسمان میں سے لوہے پورا پاک اتر آیا کہاں پہلے آسمان پر وہاں سے پھر تیئیس سال کے اندر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور دوسرا جو راجہ قول ہے وہ یہ ہے کہ نہ قدر کی رات جو ہے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے قدر کی رات قرآن کا نزول اور اصطلاحات میں پڑھ رہے ہو کہ بعض اوقات ماضی شروع فیل فیل ہے پیچھے بھی گزرتا آیا جہاں بھی اندلنا اب یہ شروع فیل فیل ہے کہ اب کرو مانا انا کے نیچے منزل لکھا ہوا ہے اور فی لیلتن پر اندلا ہو کہ ہو ضمیر پر منزل اور فی لیلتن وقت انزال کرو مانا بے شک ہم نے اتارا ہم نے اس پرانے پاک کو کیا مانا اتارنا شروع کیا انزلنا اتارنا شروع کیا ہم نے اس قرآن پاک کو فی لیلت القدر قدر کی رات کے اندر قدر کی رات میں ہم نے اس کو اتارنا شروع کیا زیادہ حامی طوفان کے اندر لیلہ مبارکہ کی بات سمجھایا ہوں کہ پندرہ شابان کی رات مراد نہیں ہے بلکہ قدر کی رات جو رمضان کے آخری عشر کی طاقت میں آیا ہوتی ہے قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ قدر کا مانا شرافت اور عظمت تو یہ رات چونکہ بڑی شرافت والی ہے بڑی عظمت والی ہے اس لیے اس کو لے القدر قدر کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا مانا وہ رات جس کے اندر تمام انسانوں کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے لکھی جا فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے جو بارش پر معمول ہوتا ہے اس کو سارے سال کی بارش کے احکامات دے دیے جاتے ہیں اور جو انسان کی حفاظت پر امور ہے ان کو وغیرہ وغیرہ اس طرح ہاں قدر من اندازہ لگانا بے شک ہم نے اتارنا شروع کیا ہم نے قرآن پاک کو قدر کی رات میں بما کا یہ طریقہ ہے حضرت زیادہ تشویق طریقہ ہے یہ استفام ہے زیادہ تشویق کے لیے شوق دلانے کے لیے کہ تاکہ مخاطب کو سامنے کو شوق ہوئے کہ وہ قدر کی رات چاہے اور کس چیز نے بتلایا تو یہ کہا ہے لہ لت القادر لت القادر بس اول یا فضیلت اول چل جائے رات قدر کی بہتر ہے ہزار مہینے سے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے سوال ہوتا ہے سنو بات سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے قدر کی رات جو ہے وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے ہزار مہینے بارہ مہینے میں تو ایک قدر کی رات آتی ہے تو ہزار مہینے میں کتنی قدر کی راتیں آتی ہوں گی ہر بارہ مہینے میں ایک رات آتی ہے نا جی ایک سال میں تو کس طرح میں نے فرما دیا کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے جواب یہ کہ ہزار مہینے سے مراد وہ ہزار مہینے آئے جس میں قدر کی رات نہ ہو کیا مراد ہے ہزار مہینہ بندہ عبادت کرے ایسا ہزار مہینہ جس میں قدر کی رات نہ ہو تو ایک قدر کی رات کی عبادت ہزار مہینے سے بہتر ہے عقلن خارج عقلن کرو مانا بہتر ہے ہزار مہینے کی عبادت سے جس میں شب قدر نہ ہو جس میں شب قدر نہ ہو جس میں تنزل الملائکت والروح فیہا کسی آدمی نے کہا ہر شب شب قدر اگر قدر بدے ہر شب شب قدر اگر قدر بولے اگر قدر ہوگی تو روزانہ شب قدر ہے سمجھ رہے ہو اگر قدر ہوگے تو روزانہ شب قدر ہے جب بھی اللہ کو پکارو اللہ سن لیتا ہے دوسرے نے کہا اگر ہر شب شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے اگر ہر شب شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے اگر روزانہ شب قدر ہوتی تو شب قدر بیکار ہو جاتی پھر کوئی قدر اس کا نہ کرتا ہاں تل الملائی فیا یہ دوسری صفت ہے اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ خراطوں تسلیم فیحا اس رات کے اندر بے عدنے ساتھ حکم اپنے پروردگار کے اپنے رب کے حکم کے ساتھ سمجھا سی من کل امر ہر کام ہر کام سمجھا نا سی برائے تدبیر برائے تدبیر سمجھا تدبیر جس کام کی کرنی ہوتی ہے وہ فرشتے ہو سکتے ہیں سلام تیسری صفت ہے اور نیچے لکھا ہے یا سلام ہے یا لکھا ہے یہ یہ یہ سے مراد <clears throat> ہاں یہ سلامتی ہے یہ رات ساری کی ساری کیا ہے سلامتی ہی سلامتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب سے سلامتی دیا کرتے ہیں اپنی ناراضگی سے بھی ہے یا حتہ الفجر اب ہے یا کا مرجہ لکھا ہے شب با وقت خیر و برکت شب بس خیر و برکت سمجھا یہ شب رات اور رات کی جو صفت ہے خیر و برکت والی یہ دونوں چیزیں جو ہیں حتا مطلع الفجر حتیٰ کے طلوع فجر تک رہتی ہے یہ خیر و برکت جو ہے یہ رات کی ساری رات رہتی ہے طلوع فجر تک ہے یا حتہ مطلع الفجر جی نشب بابا سے خیر و برکت تا طلوع فجر تک ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا شکوہ بر عناد از تسلیم قرآن شکوہ بر عناد کفار ہے بس ٹھیک ہے سورت کا موضوع ہے کہ عناد کفار کا شکوہ ہے جو لوگ ضد کرتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کا شکوہ ہو رہا ہے بات سمجھیے جی کرو مانا پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ سوال جواب عرض کرنا ہے جہاں لکھا ہے تو ضرورت بے ست محمدیہ صاحب میں نے حضرت عرض کیا تھا کہ یہودیوں کا وطن یسرب نہیں تھا یسرب جو ہے یہ یہودیوں کا وطن مدینہ منورہ ان کا وطن تو فلسطین اور شام یہ لوگ جو ہے انہوں نے جب پڑھا تورات رات کے اندر آخر الزمان پیغمبر کے ہجرت گاہ جو ہے مدینہ منورہ آئے تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اور یسرب آ گئے کہ جب بھی پیغمبر آخر الزمان آئے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے ایمان لائیں گے اور کیا نام ہے اپنا اس کی تابے داری کریں گے بس وہ آئے جو تھے وہ مر گئے بعد والی نسل جو تھی وہ بگڑ گئی جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے اور بڑے دشمن یہی یہودی بنے سمجھا کہ قدرتی بات ہے سمجھا جہاں آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا سمجھا جی میرے پاس ایک شعر لکھا ہوا ہے سمجھا آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے میں جا ہی ڈھونڈتا رہا تیری مجلس میں جی؟ نبی علیہ السلاط و تسلیم کی خدمت میں دور دراز سے لوگ آئے اور حضرت کے مرید بن گئے جنت لے گئے اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کر لی لیکن جو مدینے کے اندر والے لوگ تھے بس وہ جگہ ہی تلاش کرتے رہے ان کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ حضرت کی مجلس کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھی قسمت والا بنائے <clears throat> مولویوں کو مولویوں کو کسی مولوی سے یا کسی صحیح پیر سے استفادہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھا اس لیے والد صاحب رحمہ اللہ طالب علم سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے علاقے کے اندر اگر کوئی عالم ہو جو صحیح معنی میں دین کا کام کر رہا ہو اور کوئی پیر ہو جو صحیح معنی میں شریعت کے لوگوں کو رہنمائی کرتا ہو تو اس کی مخالفت نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ جڑ جانا اور اس کی خدمت کرنا سمجھا نا جی یہ انسان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خود کیونکہ مولوی بن جاتا ہے تو وہ دوسرے سے تابے اور دوسرے کے پاس جانا وہ کہتا ہے کہ میری حتق ہے اور میری جو ہے بے حصی ہے میری بے حروتی ہے سمجھا نا جی اس طرح انسان تباہ ہو جاتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے بندہ بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں عالم ہو دین کی خدمت کر رہا ہو صحیح معنی میں پیر ہو اللہ والا ہو وہ بھی لوگوں کو دین بتا رہا ہو تو انسان کو اس کے پاس جانا چاہیے اس کی خدمت کے اندر حاضر ہونا چاہیے نہ کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے دیکھو یہ یہودی جو تھے یہ مولوی تھے بس ان کی سرداری کا مسئلہ تھا انشاءاللہ شاء ابتدا کاروں میں آ رہا ہے کہ صرف اور صرف حب دنیا حب مال اور حب جاہ جو ہے اس نے ان کو برباد کر کہ ہماری سرداری ہمارے عہدے یہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے اگر ہم ان کے مریض بن جائیں گے ضرورت بے ست محمدیہ اللہ صاحب کس طرح ضرورت ہے اللہ نے فرما مشرق بھی کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں پیغمبر عطا فرما سمجھا کہ ہم اس کا اتباع کریں گے آئے گا قرآن پڑھیں گے ان شاء اللہ یہودی اور نصرانی بھی کہا کرتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آوے تو ہم اس کا اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں لیکن پیغمبر آ گیا اور اس پر کتاب عظیم الشان بھی نازل ہو گئی لیکن وہ بھی وہ بھی دم کے دونوں عناد اور ضد پر اڑ گئے اور پیغمبر کا اتباع نہ کیا حالانکہ یہ خود کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آنا چاہیے کتاب آنی چاہیے ضرورت بےسط محمد یا لیے لکھوایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ پیغمبر آخر زمان آنا چاہیے سمجھا لم یکن الذین کفروا شکوا بر انعاد ہے نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرقین سے منفقین ہٹنے والے منفقینہ کا مانا ہٹنے والے دور ہونے والے غائل ہونے والے حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس بج الب تو کھلی بات کیا آ جائے کھلی بات آ جائے ایک کھلی چیز آ جائے وہ کھلی بات کیا ہے البینا کیا ہے آگے رسول من اللہ ہے یہ بدل ہے اور یہ بیان ہے اس کا وہ سن رہے ہو ہاں، یعنی رسول اللہ پاک کی طرف سے یتلو موتحرا خرید ہے پیغمبر رسول سمجھا سی جو پڑھے سوفن اور آپ صحیفے متحرتن پاکیزہ فن کا معنی پیچھے بتایا صحیف کیا ہے صحیفے کی جمایا مایا صحیفہ ان ورقوں کو کہتے ہیں چند اوراق کو جن میں کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک ورق دو ورق تین ورق گا ان کو کیا کہا جاتا ہے صحیح کہا جاتا ہے سمجھا جو پڑھے صحیفوں کو وہ صحیح جو مت پاک کیے ہوئے ہیں لکھا ہے فضیلت اولا کیا لکھا ہے فضیلت اولا پاکیزہ سوہ ہے پاکیزہ اوراق ہیں جن کو وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو کہ پاک ہو خود دوسری صفت ہے ان صحیفوں کے اندر سورتے ہیں کتبن کا مانا صورتیں کتب کا مانا یہاں سورتے ہیں میں بتاتا ہوں قیم مضبوط سورتے ہیں مضبوط سنو بات ہر سورت بمنزل ہر کتاب کے ہے کیا کر رہا ہوں پرانے پاک کی ہر سورت ہاں جس طرح سے ایک مستقل کتاب ہوتی ہے ہدایت کے لیے قرآن مقدس کی ہر ہر صورت جو ہے وہ بمن دل مستقل کتاب کی ہے اس لیے اس کو کتاب کہا گیا ہے ہاں ان سعید ہوں گے وہ تومسیف ایسی صورتیں ہیں جو نہ ترمیم کے قابل ہیں نہ تنسیف ہے بعد علماء کرام نے لکھا ہے کہ للت القدر کا رمضان میں آنا ضروری نہیں بلکہ پورے سال کے کسی دن میں آ سکتی ہے یہ بھی کہا کہ رمضان میں سمجھنا ودا ہے رمضان میں سمجھنا ہے سمجھا سے بعد علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تسلیم کو امت کے دلوں کے راز بھی معلوم ہے کیا بلا ہے بعض علماء بعض علماء بعض علماء لہلت القدر کے بارے میں چالیس قول ہیں کتنی قول ہے جب حدیث پڑھو گے پڑھو چالیس قول ہے پھر لوگ سارے اخبار بعض علماء بعض علماء کیا کروں میں علماء کروں میں نے کہا نا تم باد الرحمان نے لکھا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں پھر وہ مولوی نہیں تھے تم سے تو زیادہ مولوی تھے والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ احمد رضا کتابوں کا کیڑا ہے احمد رضا خاں کتابوں کا کیڑا ہے سمجھا وہ کوئی چھوٹا مولوی نہیں تھا باد الرحمان چکروں باد الرحمان مما <clears throat> تفرق اللہ دینا حضرت ہاں بما تفرق پل دینا اب آ گیا حضرت وہی مسئلہ حامی شورا والا اختلاف کس نے کیا کب کیا اور کیوں کیا اختلاف مولویوں نے کیا سمجھا اور جان بوجھ کر کیا جانتے تھے کہ مسئلہ حق یہ ہے توحید برحق ہے یہ پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے صرف اور صرف باغجن اور ضد کی وجہ سے اہل توحید کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا بما تفرق اللہ دینا اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو اللہ من بعد سمجھا مگر بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس البینہ تو واضح دلیل واضح دلیل آ گئی بجینا آ گئی کون سی بجینا آ گئی ہتھی طاط یامل بجے یہ اوپر جو کھڑا ہے منفقین فکین حتہ تعطیہ حمل ہاں جس بہینا کا ان کو انتظار تھا وہ بجے ان کے پاس آ چکا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے کچھ سمجھ آیا تھی میری طرف دیکھو جہاں سوال آ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لمیا کو نل لگین کا فرو من اہل کتاب بل مشرقین منفقین کافر لوگ خواب و اہل کتاب ہوں خواب و مشرقین ہوں وہ اپنے شرک و کفر سے ہٹنے والے نہیں تھے حتیٰ کہ ان کے پاس کیا آ جائے بہینہ آ جائے کیا آ جائے اور بینا سے مراد رسول اور قرآن ہے رسول من اللہ کا سنو بات حتیٰ جو آتا ہے یہ غایت کے لیے آتا ہے حتیٰ کس لیے آتا ہے حتیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے یہ عناد اور ان کی زد جو ہے وہ اتنے تک ہے جب تک رسول نہ آئے جب رسول آئے گا وہ اپنے کفر سے ہٹ کر رسول کا اتباع ہے حتیٰ غیر کے لیے ہے نا وہ ہٹنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس رسول و کتاب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ جب رسول و کتاب آ جائے گا وہ ہٹ جائیں گے کفر و شرک سے کیا ہو جائیں گے ہٹ جائیں گے مواحد بن جائیں گے آگے آ رہا ہے وما تفرق الدین اوت الکتاب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہٹے وہ بلکہ انہوں نے کفر و شرک پر عناد کیا ضد کیا اختلاف کیا ہے ابتدا سورج سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اور رسول کے آنے کے بعد وہ ہٹ گئے کیونکہ عقائد کے لیے ہے اور وما کا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک سے نہیں ہٹے بلکہ ڈٹے رہے اس پر یہ تعارف ہے بظاہر دونوں ایسے وما سر اللہ والی آیت اور حتیٰ تاطی احمد والی آیت کا بظاہر کیا ہے تعار ہے کہ پہلی آیت بتاتی ہے کہ وہ اتنے تک نہ ہٹیں گے جب تک ان کے پاس پیغمبر اور قرآن نہ آ جائے یعنی جب پیغمبر قرآن آ جائے گا تو وہ ہٹ جائیں گے سمجھ رہے ہو آگے والی آیت بتاتی ہے کہ وہ نہیں ہٹے بلکہ بدستور کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں سوال سمجھ آیا ہے اب جواب کر رہا ہوں اس کے دو جواب ہیں کتنی جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ لم یقن الذین کفروا من اہل کتاب ہے یہ ان اہل کتاب کا قول نقل کیا جا رہا ہے بولو صحیح کیا نقل کیا جا رہا ہے کیا مطلب یعنی یہودی کہتے تھے اور کفار مکہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس رسول نہیں آئے گا کتاب نہیں آئے گی ہم اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے رسول اور کتاب آئے گی تو ہم ہٹ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی اب رسول بھی آ گیا کتاب بھی آ گئی لیکن ابھی تک یہ نہیں ہٹے رسول بھی آ گیا کتاب بھی آ گئی لیکن اب تک یہ خلاصہ یہ کہ لم الدین کا فروج ان لوگوں کا کیا ہے قول ہے وہ کہتے تھے ایسے ایسا کریں گے بما تفرق اللہ میں ان کا عمل بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو کہتے تو تھے لیکن اب اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا کچھ سمجھ آیا ہے لمیا کو ندینہ کا قول ہے کن کا اہل کتاب اور کفار مکہ کا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب تک رسول اور کتاب نہیں آئے گی ہم نہیں ہٹیں گے جب رسول اور کتاب آ جائے گی تو ہم اپنے مذہب سے ہٹ جائیں گے لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ رسول بھی آ گیا کتاب بھی آ گئی لیکن ابھی تک وہ ہٹے نہیں ہیں بلکہ بدستور کورپوریشن پر اڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ لم یقن الذین لدین کا فرو سارے یہودی سارے مشرق ہٹنے والے نہیں تھے جب تک کہ پیغمبر نہ آتا اب جب کہ پیغمبر آ گیا تو اب ان کے دو حصے ہو گئے کچھ اپنے کفر و شرط سے ہٹ گئے اور کچھ بدستور باقی کیا سمجھ رہے ہو لم یقین لدینہ کفروں کے اندر جمی کفار مراد ہے کیا مراد ہے جمی کفار جمی مشرقین وہ نہیں ہٹنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس رسول اور کتاب نہ آ جائے اب جب تک رسول اور کتاب آ گئے تو اب وہ دو حصے ہو گئے ایک حصہ ہٹ گیا ایک حصہ بدستور باقی ہے اب ان کا آپس میں کیا ہو رہا ہے اختلاف ہو رہا ہے ایک مان گیا اور ایک نہیں مانا تو خلاصہ کیا ہوا خلاصہ جواب یہ ہے کہ لم یقن کے اندر حال ہے جمی کفار کا کا کے اندر حال ہے بعض کفار کا کیا سمجھ رہے ہو لم یقن کے اندر حال ہے کس کا جمی کفار کا کا میں حال ہے کس کا بعض کفار کا اب کرو مانا وما عمرو حالانکہ نہیں حکم کیے گئے سمجھا سی وما عمرو پر کا ہے در کتب سابقہ در کتب سابقہ نہیں حکم کیے گئے در کتب سابقہ پچھلی کتابوں کے اندر اللہ مگر تاکہ عبادتیں کریں وہ ساری مالی بدنی لسانی صرف اللہ پاک کی سمجھ رہے ہو مخلص فین الدین اس طور پر کہ خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو ساری باتیں صرف اللہ کی کرے سمجھ رہے ہو مخلصین ہے سین شر کے از جلا لے علی کے مما عمرو جو ہے یہاں ایک عبارت لکھی ہے چھوٹی سی اردو کے اندر مما عمرو پر ہے کہیں اچھا اب لکھ لو یعنی آپ کا مذہب یعنی آپ کا مذہب تمام ادیان سماویہ سابقہ یعنی آپ کا مذہب تمام ادیان سماجیہ سابقہ ادیان سماویہ سابقہ کے اصول متفق ہے اصول متفق ہے حضرت کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت آپ کا جو مذہب ہے یہ آپ کا مخترا نہیں ہے بلکہ جتنی بھی دین سماوی آئے ہیں آسمان سے تمام ادیان سماویہ کے ساتھ آپ کا مذہب کیا اصول متفق ہے اصولن کا کلمہ اس لیے بڑھایا کہ شروع تو ہر دین کے اپنے اپنے ہوا کرتے تھے نا جی اعمال میں فرق ہوا کرتا تھا اصول جو ہے توحید رسالت اور قیامت بس یہ تین اصول جو ہے اس میں سب ادیان متفق ہیں سمجھا جی کرو مانا وما عمر حالانکہ نہیں یہ جو حکم کیے گئے اب دیکھو جی قدر والی رات کا بیان رمضان اور مبارک میں لوگ اتقاب میں بیٹھتے ہیں ان کو قدر والی رات دیکھنے میں آتی ہے مثلا یا نہیں دورہ بن جاتا ہے کیا ہاں؟ پانی دودھ بن جاتا ہے پانی دودھ بن جاتا ہے سبحان اللہ حتیٰ مطلع الفجر سے مراد طلوع شمس ہے یا صبح صادق حتیٰ مطلع شمس ہے یا مطلع الفجر ہے جی ما ادرا کا فرمایا ما جدری کا نہیں فرمایا معلوم کہ للت القدر کا علم تھا علم یہی تھا کہ للت القدر خیر من الف شہر بتا دیا ہے نا ما ادرا کا ما للت القدر سمجھا یوں نہیں فرمایا گیا ما ادرا کا ما زمان و للت القدر سمجھا ما ادرا کا ما تجھے کیا پتا کہ للت القدر کی کیا فضیلت ہے اس کی آگے للت القدر خیر من الف شارن کی فضیلت بیان کی گئی ہے سمجھ رہے ہو یہاں زمان نہیں بتایا جا رہا کہ للت القدر کب آ رہی ہے فضیلت بیان ہو رہی ہے جہاں لکھوایا تھا ادرا کا کے نیچے زیادت تشویق اور میں نے بتایا تھا کہ مخاطب کو شوق دلانے کے لیے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اتنی فضیلت والی رات ہے تاکہ مخاطب اور سامنے کو شوق ہو گئے سمجھا سر کرو مانا وما عمرو حالت نہیں حکم کیے گئے یہ لوگ لوگوں جی، میں سابقہ مگر تاکہ باتیں کریں وہ مالی بدنی لسانی ساری صرف اللہ پاک کی خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو اچھا لے جا ابود اس میں لکھا ہوگا عقیدہ یعنی توحید فل الوحیت عقیدے کا بیان ہے اب ہنفا ہنفا کا مانا یکسو ہونے والے ادیان باطلا شرکیہ سے یکسو ہو کر جی۔ ادیان باطلا شرکیہ سے یکسو ہو کر الگ تھلگ ہو کر ایک طرف ہو کر سمجھا بھائی کہیں محفل آتا حضرت یہاں عبادت بدنیہ کا ذکر ہے پہلے عقیدے کا ذکر تھا اب عبادت بدنیہ کا ذکر ہے اور دیکھو تعظیم خدا عبادت کے دو شعبے ہیں نا ایک تعظیم خدا ایک شفقت علل حل یہ پہلا شعبہ ہے تعظیم خدا اور قائم کرے نماز کو وجوہ زکات نمبر دو عبادت مالی ہے اور لکھا ہے تارا خالق اور دین زکات کو بذہ کا دین القل اور یہ طریقہ ہے یہ طریقہ یہ دین القیمہ مذہب ہے ملت مستقیمہ کا مذہب ہے دین کا من دین کا من مذہب کر رہا ہوں اور المستقیمہ کا موصوف الملت مقدر ہے کیا مقدر ہے الملت المستقیمہ یہ ہے مذہب ملت مستقیمہ کا ملت مستقیمہ جو ہے وہ کیا ہے دین اسلام ہے سمجھا ملت مستقیمہ کا مذہب جو ہے وہ یہی ہے اور تمام ادھیان بھی مراد لیے گئے اور ملت سے مراد ملت مستقیمہ سے مراد یہی ہے مذہب ہے بعض علماء نے یہاں پہ امت بھی کیا ہے سمجھا ملت مستقیمہ مانا امت مستقیمہ اور مراد مسلمان ہے بس ان لدینہ کا فرو تخویف اخروی آخرت عذاب کا ڈراوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب کتاب سے اہل کے اوپر لکھا ہے مولوی زادے اور یاقوب زادے سمجھا مولوی زادے جو تھے حضرت علیہ السلام کی اولاد تھی نا یہ آئے گا انشاءاللہ پہلے پارو میں پڑھیں گے بل مشرقینا اور پیر زادے کون ہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی نا یہ مشرقین مکہ جو تھے نا یہ پیر بنے ہوئے تھے یہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں بیت اللہ کی خدمت تو کیا کرتے تھے تو لوگ ان کا بڑا قدر کرتے تھے ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ پڑھتے ہیں لوگ ان کا بڑا قدر کرتے تھے یہ جہاں جاتے لوگ ان کو تحفے ہدایات دیتے جس طرح آج کل پیروں کی عادت ہے کہ سال ب سال مریدوں کے پاس جاتے ہیں اور فصلانے وصول کرتے ہیں یہ لوگ بھی جایا کرتے تھے سبق کرتے تھے شام کا یمن کا تو لوگ ان کو ایک تو ان کو قافلے کو نہیں لوٹتے تھے کہتے تھے یہ بیت اللہ کے مجاور لوگ ہیں اور علاوہ اس کے ان کو ہدیے تحفے ملا کرتے تھے یہ پیرزادے بنے ہوئے تھے یہ سمجھا سی اور یہ مشرقین جو پیرزادے ہیں فی نارے جہنما یہ مولوی زادے یہ پیر زادے یہ سارے کے سارے زادے جو ہیں فی نارے جہنما او مشرق سمجھا خیال کیا مشرق جو ہے کافر مراد ہے سمجھا فی نارے جہنما سمرا اخروی یا لکھا ہے سمرا لکھا ہے نہیں لکھا نمبر اول عذاب سمجھا سی خالدین کا نمبر دو خلود ایک ہے عذاب اور ایک ہے خلود عذاب یہ دو الگ الگ چیزیں عذاب اور ہاں فینارے جہن نما بیچ آگ جہن اخربیاں نہیں لکھا کھلو نہیں اخربیا نا آگے دنیا بھی آ رہا ہے لفظ اخربیہ لکھ لو ہمارا تو لکھا ہے سمرا اخرویا ہے بیچ آپ جہنم کے ہوں گے خالدین نمبر دو خلود ہمیشہ رہنے والے بیچ و خاطے کا سمر ہے دنیا دنیا کے اندر یہ لوگ بدتر ساری مخلوق سے بدتر ساری مخلوق سے بدتر ہیں والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے نعوذ نعوذ باللہ باللہ من من البان البان والگان والگان کسی نے والے بان گان کیا ہے صاحب صاحب زاد گان اور صاحبان صاحبان اور صاحب زاد گان نعوذ باللہ من البان والگان سمجھاتے ہیں ان الدین امنوا بشارت ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا نمبر اول عقیدہ نمبر دو قوت عملی اور عمل کرتے رہے اچھے الائے کا سمرے دنیاویا ہے یہ لوگ وہی ہیں بہترین سب مخلوق کے یہ مقابلے الائے کا ہم شر البریہ کے سمجھا وہاں سب بدتر ہیں ساری مخلوق سے یہ لوگ جو ہیں یہ بہتر ہیں ساری مخلوق سے جزا سمرا اخرویا جسمانیہ نمبر اول جنت سمرا اخرویا جسمانیہ نمبر اول جانی یعنی جنت ہے بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ہمیں پیتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں خالدین فیہا آبدا دوسرا سمرا ہے خلود سمجھا رہنے والے اس جنت کے آبادن ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ سمرا روحانیہ یعنی اچھا اب خیال کرو ذرا اس کا معنی مستقبل والا کرنا ہے بزرگوں خیال کرو راضی رہے گا اللہ پاک ان سے راضی رہے گا ابھی تو جہاں ہے نا جی جنت میں ابھی تک داخل تو نہیں ہوئے جنت میں جب داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد اللہ پاک کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ ان پر راضی رہے گا یہ مراد ہے راضی رہے گا اللہ پاک ان سے کس طرح کہ ان سے کوئی معافیت سرزد نہ ہوگی کہ ان سے کوئی معافیت جنت میں کوئی گناہ نہیں ہے نا جی سن رہے ہو جنت میں کسی سے گنا صادر نہیں ہوگا جنت کی بات ہے دنیا کی بات نہیں ہے راضی رہے گا اللہ ان سے جنت کے اندر کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا ورضو ان ہو اور وہ راضی رہیں گے اس اللہ پاک سے اللہ خاش یا ربا جی یہ جنت و رضا جی یہ جنت و رضا لمن خواشے یا جنت یہ مستحقین جنت بس اس انسان کو ہوگا جو ڈرتا رہا اپنے پروردگار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تخویف اخروی بر عناد ہے ہاں یہ سوال صحیح ہے تو اس غلام نے اپنی موت کی تمنا کیوں کی تھی ایک جواب اس کا یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا نہ کرنا موت کی تمنا کرنا جائز ہونا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے شاید ان کی شریعت میں جائز ہو وہ سن رہے ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی غلطی اتحادی ہے اس غلام کی کیا ہے یہ اس کی غلطی اتحادی ہے یہ دو جواب ہے اعزاد الضلت الرد و دل کا رہا تقریب عخربی ہے تقریب بر ہے اعزاز الزلت الرز و رہا جبکہ ہلائی جائے گی زمین زلزا بڑی سختی کے ساتھ زلزالہ مفول فون مطلب لنو بنا رہا ہوں خاص قسم کا زلزلہ مراد ہے یعنی بڑا سخت زلزلہ سمجھ رہے ہو یہ کون سا زلزلہ مراد ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کے اندر زلزلہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی نا تو سارا جہان سنا ہونے لگے گا پیچھے بھی گزر آیا ہے <clears throat> یوم ترجف الراجفہ تو تتو ہر راجفہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ زلزلہ آئے گا کہ پہاڑی ہل جائیں گے اور گر جائیں گے نیچے ہو بعض علماء نے وہی مراد لیا ہے اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہ یہ وہ زلزلہ برحق ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں یہ تخویف اخروی ہے یہ دوبارہ جب جہان بنے گا تو زمین کو زلزلہ آئے گا کہ بندے جتنے بھی اندر ہوں گے وہ نکل کر باہر آ جائیں گے یہ وہی مراد ہے ادا گلزلت الرز ولزا رہا جب کہ ہلا دی جائے گی زمین زلزالہ سختی کے ساتھ اخراج الارض و اور نکالے گی زمین اسقالہ اپنے بوجھ جو کچھ اس کے اندر بوجھ ہوں گے وہ نکال دے گی وہ لکھا ہے دفینے و اموات دفینے اس میں جو چیزیں دفن ہوں گی خزانے وغیرہ اور جو مردے ہوں گے اس کے اندر سارے کے سارے باہر آ جائیں گے وقال الانسان ہو تحیور انسان چل پائے اور نیچے لکھا ہوگا یہ حالت دیکھ کر یہ حالت کہے گا انسان لیکن انسان سے مراد کون ہے انسان مالہ کیا ہو گیا اس کو مالا کیا ہو گیا اس زمین کو کہ خلاف محتاج و خلاف گمان واقعات کرنے لگی خلاف محتاط و خلاف گمان سب یاد کرنے لگی جو میں دن تو حد سو اخبار اس دن بیان کرے گی وہ اپنی خبریں اپنی خبریں وہ بیان کرے گی کہ کس بندے نے میرے اوپر کیا گنا کیا کہاں کیا اور زمین بھی شہادت دے گی نا کہ جہاں یہ گنا ہوا جہاں یہ گناہ ہوا بے انا ربا کا اوہ ہے حضرت وجہ لکھا ہے ہاں تو حدیث ہوا ہے نا تو حدیث و تحدیث نکلا ہے تو بیان کرے گی وجہ کیا ہے بیان کرنے کی بے انا رب کا بس سبب اس بات کے کہ بے شک رب تیرے نے حکم کیا ہوگا اس کو جو دن جو دن پر چرکا ہے کیفیت حسل کی ہے کیفیت حشر اس دن واپس ہوں گے لوگ اشتاطن طرح طرح پر سمجھا واپس ہوں گے کہاں سے موقع سے حساب سے فارغ ہو کر موقع سے حساب سے فارغ ہو کر واپس ہوں گے لوگ اشتاطن طرح طرح پر سمجھا طرح طرح پر کیا مانا یعنی باز جنتی اور باز کچھ تو جنتی ہوں گے کچھ جہنمی ہوں گے لے جو جمال ہوں تاکہ دکھائے جائیں وہ جزا اپنے امال کی تاکہ دکھائے جائیں وہ جزا اپنے اعمال کی اپنے اعمال کی جزا ان کو دکھائی جائے فمن عمل مصالحہ دریا تفصیل جزا تفصیل جزا تب وہ انسان جس نے کیا ہوگا نیچے لکھا ہوگا دنیا میں جس نے دنیا میں برابر ایک ذرے کے خیرن خیر کو گیارہ ہو تو ضرور دیکھے گا اس کو اور وہ انسان جس نے کیا ہوگا برابر ایک ذرے کے برا کام تو ضرور دیکھے گا اس کو حضرت گیارہ ہو کر دونوں جگہ پر ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے جس انسان نے خیر کیا ہوگا وہ ضرور اس کو دیکھے گا یعنی اس کی جزا اس کو ملے گی حالانکہ مشرق اور کافر جتنی بھی نیکیاں اور خیر کرے گا وہ ساری اس کی برباد ہو جائیں گی آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ نو کوئی یوم القیامت جو بدنا ان کا ہمارے ہاں کوئی بدن بھی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو جالنا ہو حبان منصورا ہم اسے غبار بنا کر اڑا دیں گے اسی طرح فمیاں بمیاں من مسقال گرا پر اعتراض ہوتا ہے اللہ فرماتے جس نے غلط کام کیا ہوگا اس کو ضرور دیکھے گا حالانکہ کتنے لوگوں نے غلط کام کیے ان کے دنیا کے اندر لیکن اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا وہ دیکھیں گے نہیں برے اعمال کو سوال سمجھ آیا ہے جواب اوپر لکھا ہے اب پڑھو مانا کرو وہ انسان جو جس نے کیا ہوگا برابر ایک ذرے کے خیر کا کام تو جا رہا ہوں ضرور دیکھے گا اس کو بشرتے کہ وہ باقی رہا ہو بشرتے کہ وہ باقی رہا ہو ہاں باقی رہے جم جب کسی گناہ کی وجہ سے یعنی و کفر کی وجہ سے وہ ختم نہ ہوا ہو باقی رہا ہو وہ عمل اور وہ انسان جو کرے گا برابر ایک ذرے کے برا کام تو یار ضرور دیکھے گا اس کو بشرطے کہ وہ باقی رہا ہو معاف نہ ہوا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا اس کی جزا سزا بو کے وہ بات سمجھ یہی ہے بسم اللہ الرحمن بلا دیا بھرا سنو بات لم یکن الذین کفروا جو تھا نا نہیں اس کے اندر شکوا بر عناد کفار شکوا بر اس کے بعد اعزاز الزلت کے اندر تخویف بر عناد تھا اب جو ہے شکوا بر ظلم کفار ہے شکوا پر ان کا جو ظلم ہے اس پر شکایت ہو رہی ہے سمجھا سی اور جہاں بھی حضرت وہی تین باتیں آ رہی ہیں بیان مرد سباب مرد اور ذرا خیال کر کے مانا کرو بل آد یات ہے ببہ مور یات قدہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں زبہن ہانپ کر زبہن کا من ہانپ کر یہ مانا اس طرح کر رہے ہیں سمجھا سی نا گھوڑا جب دوڑتا یہ ہانپنا ہے وہ سانس چڑھ جاتا ہے کسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں رب ہن کا من ہاں جاتے پجہ کس کسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں قدہن ٹپ مار کر قدہن گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نال لگا ہوتا ہے اور لوہا لگتے ہیں نال لگائے ہیں تو یہ جب پتھروں پہ پڑتا ہے نا وہ ٹپ مارتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے بادوں کا سمجھا نا کرو پھل مور جاتے پجہ پس چنگاریاں نکالنے والے ہیں پدہ کا مانا ٹپ مار کر ٹپ مارنا ٹپ مار رہے ہیں نا جو سمجھا گھوڑا جو ہے ٹپ مارتا ہے پاؤں اٹھاتا ہے گزرتا ہے اٹھاتا ہے ہے گزرتا اس کو ٹپ مارنا کہتے ہیں اردو میں پھل تھا صبح پس قسم ان گھوڑوں کی جو لوٹ مارنے والے ہیں صبح کے وقت صبح سویرے جب بندہ گھوڑے کو نکالے اور لے جائے اور کسی کے اندر گھس جائے جنگ کرے اور لوٹ مارنے کے لیے جائے تو اثر نہ بھی نہ پا اثر نہ جو ہے اشار آتے ہیں اثر نہ جمع مولت کا سوائے پس اڑاتے ہیں وہ گھوڑے وہی اس صبح کے وقت نقان غبار کو نقان غبار کو اڑاتے ہیں پس اڑاتے ہیں وہ گھوڑے سات و صبح کے وقت کے نقن غبار کو ہی جما و پس داخل ہوتے ہیں سمجھا اس غبار کے ساتھ جمان لشکروں کے اندر لشکروں کے اندر جو گھسے جاتے ہیں اپنی جان دے لیتے ہیں مالک کے حکم کے مطابق انسان رب ہی لکن جواب سمائے اور یہ بیان مرد اصل میں یہی ہے بے شک انسان بس سے اپنے رب کے البتہ بڑا نا شکرا ہے انسان اپنے رب کا بڑا نا شاکر ہے کس طرح اثر نہ دہی نقان جواب کس طرح ہے فرماتے ہیں کہ گھوڑا ایک لایاقل جانور ہے کیا ہے حیوان ہے نا لایاقل ہے انسان اس کا مجازی مالک ہے اور انسان اس کو صبح شام دانا پانی کھلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے اس کو اس کو پالتا ہے لیکن جب انسان اس پر سوار ہو کر بیٹھتا ہے تو اور انسان اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندے جو تلواریں اور نیزے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر گھس جا تو وہ بیچارہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے جی اور پہلے اپنا سر دیتا ہے بعد میں اپنے مالک کو پیش کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ انکار کر دیتا مجازی مالک کا کہا مان کر اپنی جان کی قربانی کر رہا ہے تو انسان کتنا بڑا نہ شکر ہے کہ حقیقی مالک کے آگے آگے نہیں سمجھے ہو گھوڑے کا مالک جو ہے حقیقی اللہ ہے انسان اس کا مالک مجازی ہے مجازی مالک کی وہ اتنی اطاعت کرتا ہے اور فرما برداری کرتا ہے کہ باوجود اس کے دشمن سامنے کھڑا ہے دشمن کی صفوں کے اندر وہ گھس جاتا ہے اور اپنے اپنا سر پہلے دیتا ہے مالک بعد میں باری آتی ہے مالک کی لیکن انسان ایسا بڑا نہ شکرا ہے کہ حقیقی مالک کا حق نہیں پہچان سمجھ رہے ہو انسان یہ بیان مرد ہے بے شک انسان بس کے اپنے رب کے لکنوز دن البتہ بڑا نا شکرا ہے بڑا نا شاکر ہے وہ <coughs> ان شک وہ انسان اللہ تعالی کا اوپر اس بات کے ل شہید البتہ گواہ ہے البتہ کیا مانا انسان بھی جانتا ہے کہ میں نا شاکر انسان بھی جانتا ہے کہ میں نا شاکر اب سوال ہوتا ہے کہ کیسے انسان جانتا ہے کچھ لوگ تو ہیں اللہ والے جو کہتے ہیں کہ ہم نہ شاکر ہیں لیکن اکثر انسانوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان بھی جانتا ہے سمجھا جواب اس کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو ابتدا ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نہ شاکر ہیں اور بعض لوگوں کو ابتدا میں تو معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر وہ توجہ کرتے ہیں سوچ وچار کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بابا